عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نے اتنے عرصے سے اپنی شمگاہ کے ساتھ قبلے کی طرف رخ نہیں کیا لیکن عراق بن مالک نے بیان کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ لوگ قبلہ رخ ہونے کو ناپسند کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیٹرین کو قبلہ رخ کر کے بنا دیا جائے ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگ ایسے ہی سمجھنے لگ گئے ہیں تو پھر میری سیٹ کو قبلہ رخ کر دو حدیث نمبر پانچ سو سترہ مسند احمد